الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی مجلس میں علم کے آداب کا تذکرہ ہو رہا تھا ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دینی مجالس میں جب ہم آئیں تو دوسرے آنے والوں کے لیے ہم اس پیدا کریں خاص کر کے ایسی جگہوں میں ایسی مساجد میں جہاں جگہ کم ہوتی ہے چھوٹی مساجد ہوتی ہیں اگر کوئی دینی مجلس چل رہی ہو اور باہر سے کوئی آئے تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کریں بیٹھنے کے لیے گنجائش بنائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا قیل آمن تفسحوا عقیل رقم فافسحوا یفسح اللہ ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو دوسروں کے بیٹھنے کے لیے وسعت پیدا کرو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین مجالس میں آنے والوں کے لیے وسعت ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا خیر المجالس اوسع تھا بہترین مجلس وہ ہیں جن میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے بعض اوقات جگہ کم ہوتی ہے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر مساجی چھوٹی ہوتی ہیں اور اندر گنجائش ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے لیکن لوگ تھوڑا آگے کھسک کے نہیں بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ تھک کر واپس لوٹ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو آنے والوں کے لیے اس پیدا کرنا چاہیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانا چاہیے خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں مسجدیں چھوٹی ہوں اس میں یہ مزاج ہے کہ ہم دین کی بات سن رہے ہیں تو دوسرے بھی سنیں دوسرے محروم نہ رہیں اسی طرح سے دین مجالس کے آداب میں سے ہیں کہ آدمی دین کی بات سنیں تو دھیان سے سنیں توجہ اس کی دینی مجالس میں اس بات پر ہو جو کہی جا رہی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس گفتگو کی اس پہ ان کی کتاب الفوائد میں انہوں نے تفصیل سے اس آیت کو سمجھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ان ن دکھ رہا اس میں یاد دہانی ہے نصیحت ہے لمن کا نہ لہو قلب اس آدمی کے لیے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے جس کا دل زندہ ہے او القسم اور جو اپنا کان لگائے رہتا ہے بات پر دھیان سے سنتا ہے وہ شہید اور وہ اس وقت موجود ہے اپنے قلب کے ساتھ تین باتیں یہاں پر کہی گئی ایک اس کے پاس دل ہے ایسا دل جو زندہ ہو جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہی نہیں ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گا اب ادا تدبر اور ام آلہ قلوب اقبال ہوا تو دل زندہ ہونا چاہیے اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے دو الپ سمے یا وہ دھیان لگا کے بات کو سنے اور تین وہ شہید اور وہ حاضر قلب یعنی دل کے ساتھ حاضر ہو اس کا دھیان یہاں وہاں نہ ہو اگر انسان کے پاس علم کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو نصیحت نہیں لے گا انما يتذكر رکھ الالباب الباب نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں اگر عقل ہی نہیں ہے تو آدمی کو ہر بات غلط لگے گی تو ایک تو انسان کے پاس ایسا دل ہونا چاہیے جو فہم کی صلاحیت رکھتا ہے دو وہ دھیان سے سنے بات کو یعنی اپنا کان وہاں لگائے رکھے تو یہ جو سننے کا انسٹرومنٹ ہے یہ جو ذریعہ ہے اس کو بولنے والے کی طرف رکھے اور تیسرے یہ کہ اس کا دل کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو کہ کان سے تو سن رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے کان بھی اور دھیان بھی دونوں چیزیں بولنے والے کی طرف ہونی چاہیے ایسا انسان نصیحت کی مجالس میں علمی مجالس میں واقعی نصیحت لیتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دینی مجالس میں ہم آتے ہیں پھر کوئی دوست مل جاتا ہے سامنے درس چل رہا ہے خطیب کا خطبہ چل رہا ہے بیان چل رہا ہے اور یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں سونے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے عراق میں کیا ہوا ایران میں کیا ہوا سیریا میں کیا ہوا فلسطین میں کیا چل رہا ہے پیچھے بیٹھ کے باتیں ہوتی رہتی ہیں آفس میں کل میٹنگ ہے تو اس طرح سے آ کر بھی محروم رہتے اور اگر دوست نہ ہو تو دوسرا دوست ہے جگری موبائل فون جو آج کل بیوی سے بھی زیادہ قریب ہو گیا ہے کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور بیوی کی طرف چہرہ اتنا نہیں ہوتا اس کا جتنا موبائل کی طرف ہوتا ہے ہمیشہ اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے دینی مجالس میں بھی آتا ہے وہاں خطاب چل رہا ہے یہاں میسجز چیک کرتا رہتا ہے ملٹی ٹاسکنگ یہ تو ہو رہا ہے مطلب آنے کی سعادت تو نصیب ہو گئی اب میسجز چیک کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے تو ایک ساتھ دونوں کام کرتا ہے جو پینڈنگ جاب ہے اس کا وہ فنش کرتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قضاء عمری ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے میسجز آئیں اور چیک نہ ہو تو کتنا بڑا پاپ ہے تو دینی مجالس میں آ کے بھی انسان محروم رہتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ چیز ایڈکشن ہو جاتا ہے وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر تو بات چلتی ہے لیکن بیچ سے وہ گاڑی سے اتر جاتے ہیں ٹرین سے اتر جاتے ہیں اور بات کچھ چل رہی تھی ادھوری بات چھوڑ کے اتر جاتے ہیں پھر پھر ادھوری بات سے واپس سے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں سوار ہو جاتے ہیں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے ایسا دل جو حاضر نہ ہو نصیحت نہیں لیتا ہے آدمی ایسے دینی مجالس میں جب آئے پورا آئے اپنے پورے وجود کے ساتھ آئے جب آیا ہے تو بیٹھنا سن بات کو پوری دھیان لگا کے سن پورا فائدہ اٹھاؤ اس سے آ کر بھی محروم مت بننا اس سے زیادہ محرومی کیا ہے کہ آدمی آئے اور محروم چلا جائے سب نوٹیفیکیشن بند کر دیا سب کچھ آپ کچھ نہیں گھر پہ جا کے چیک کریں گے یہ نہیں کہ بیٹھا مجلس اس میں یہ کرتا رہے تو آپس میں بات چیت کرنا یا اسی طرح سے انسان کا موبائل فون میں لگے رہنا آج کی یعنی کمیوں میں سے کمی ہے اور ایک وبا پھیل گئی ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں بعض اوقات اس میں تکبر بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے مجھ کو معلوم ہے سب معلوم ہے توحید توحید کیا نئی چیز ہے کیا سب معلوم ہے میں پڑھا ہوں سنا بھی ہوں بہت سارے علماء کو سنا میں نے اس کو اور آدمی چیک کرتا رہتا اپنی دوسری چیز چل رہا ہے توحید پہ چل رہا ہے بچوں کے لیے یہ سب باقی لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے میں توحید جانتا ہوں ہر بات کا آدمی ایسے سنے جیسے پہلی مرتبہ سن رہا ہے قطع یا القمہ مجھ کو نام یاد نہیں ہے تابعی کا کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آدمی بات کرتا ہے اور میں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہوں وہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن میں ایسے سنتا ہوں جیسے میں پہلی بار سنتا ہوں جبکہ وہ حدیث میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے سنی جو پڑھ رہا ہے بول رہا ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے مجھ اس کو حدیث معلوم تھی لیکن ایسے سنتا ہوں جیسے پہلی بار سنتا ہوں یہ مزاج جو ہے اگر انسان میں آ جائے ایسے انسان کا علم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا ایسے انسان کا علم کبھی پرانا نہیں ہوتا وہ ہر بار ہر بات کو دین کی بات کو پھر سے سنتا ہے اس کے علم کی تجدید ہوتی رہتی ہے بہت ضروری ہے کہ دینی مجالس میں ہم ایسے تمام اسباب سے دور رہیں جو ہماری توجہات کو ہمارے قلب کو اس مجلس سے اس بات سے اس اثر سے محروم کرنے والے ہیں تو ان نا اللہ کی اس کتاب میں اس کلام میں نصیحت ہے یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے لمن قلب جس کے پاس دل ہو علماء نے کہا زندہ دل ہو اس کا وہ نمردہ دل کچھ فائدے کا نہیں او القسم یا وہ دھیان دے کر سنیں وہ شہید ایسے حال میں کہ وہ اس وقت اس مجلس میں قلبی سطح پر بھی موجود ہو صرف جسمانی طور پر نہیں صرف جسمانی طور پر نہیں تو یہ بھی ضروری کہ دینی مجالس میں ہم لوگ اپنی دنیا میں نہ چلے جائیں گھر پہ کیا پکڑا ہوگا نہیں جائیں دینی مجلس میں موجود رہیں کل کی پلاننگ بنا رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں آدمی اپنے آپ کو پھر سے واپس لائے دینی مجلس میں بات پوری سنیں دھیان لگا کے سنیں اسی طرح سے دینی مجالس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپس کی بات چیت اس میں نہ ہو اس سے ذاتی نقصان بھی ہے محرومی اور دوسروں کے لیے خلل بھی ہے بعض اوقات لوگ بات کرتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں سننے والوں کو بھی نہیں سنتے اور سننے دیتے اور خود بھی نہیں سنتے تو یہ محرومی بھی ہے اور دوسروں کے لیے ضرر بھی ہے جریر ابن عبداللہ البج علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے کہا استنصت الناس لوگوں کو خاموش کراؤ تاکہ وہ دھیان سے سنیں پھر آپ نے فرمایا فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض میرے بعد کفار کی طرح مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے مسلمان کو مسلمان قتل نہیں کرتا ہے مسلمان کی جان کا دشمن تو کافر ہوتا ہے تم ان کی طرح مت ہو جانا کیا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو تو آپ نے لیکن کیا کیا آپ نے صحابی سے کہا اس طرح سے تناس لوگوں کو چپ کراؤ پھر آپ نے بات کی معلوم کے دینی مجالس میں خطاب کی شروعات سے پہلے خاموشی ہونا ضروری ہے تاکہ بات سب کی سمجھ میں آئے سننے میں کوئی خلل نہ ہو اور دل سب کا اس بات کی طرف لگا رہے تو یہ بھی ایک ادب ہے جس کا لحاظ کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے بعض اوقات اجتماع اور پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں اور پنڈال لگا ہوا ہے یا مسجد ہے اور کچھ ذمہ داران ہوتے ہیں جو پیچھے ہی پردے کے بیٹھے رہتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پردہ روک لے گا ہماری بات کو اور مقرر کے کان میں پوری بات آتی رہتی کہ قریب ہے کہ اس کی بات وہ نکل جائے جو سن رہا ہے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو خلل ہوتا رہتا ہے دینی مجالس میں خاموشی کا ماحول بننا بہت ضروری ہے آپ اسی بات چیت سے بچنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے بہت ضروری بات اور بات ہے لیکن دینی مجالس میں انفرادی گپ شپ نہیں ہونا چاہیے پھر بہت اہم چیز یہ کہ ان مجالس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاف ہو آپ پر درود ہو جب بھی آپ کا ذکر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کا کوئی درود اگر یاد ہو اس کو پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قاعد قوم لا يذكرون عز وجل ويصلون على النبي كان عليهم يوم دخلوا الجنه للثواب جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد نہیں بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ایسی مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی افسوس کا سبب بنے گی چاہے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اپنے ثواب کی وجہ سے داخل ہو جائیں لیکن قیامت کے دن افسوس ہوگا کہ کیوں ہم لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھے تو بیٹھے لیکن دروج نہیں پڑے اللہ کا ذکر نہیں کیے ایسی مجلسیں قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی تو ہماری کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں اللہ کی یاد نہ ہو اللہ کا ذکر نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو خصوصاً ایسی مجالس جو دینی مجالس ہیں جس میں آپ کا بارہ تذکرہ آتا ہے اور آدمی درود نہ پڑے یہ بہت بری بات ہے تو دینی مجالس میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کا تذکرہ آئے ضرور پڑھنا چاہیے تو یہ آداب ہیں دینی مجالس کے باب نمبر چودہ طلب علم میں تنی و تدرج طلب علم میں انسان ترتیب کے ساتھ تدرج کے ساتھ اور صبر اور وقار کے ساتھ علم حاصل کرے بے وجہ کی جلد بازی نہ ہو اور بلا ترتیب علم حاصل نہ کرے اگلی سیڑھی سے پہلے پچھلی سیڑھی پر قدم رکھے اور اہم علم کو پہلے حاصل کرے زائد علم کو بعد میں جس کا مکلف ہے اس کو پہلے سیکھے جس کا ابھی مکلف نہیں بنا اس میں مشغول ہو کے ضروری ان سے محروم نہ ہو امام البخاری رحم اللہ فرماتے ہیں الربانی الذي يرب الناس بصغار العلم قبل ہی بعض علماء کو ربانی کہا جاتا ہے بعض لوگوں کو اللہ کے بندوں کو ربانی کہا جاتا ہے الربانی رب والا یہ کون ہے الذي یورپ الناس جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے بصغار العلم قبل کی باری ہی بڑے علم سے پہلے چھوٹے علم کے ذریعے سے لوگوں کو پروان چڑھاتا ہے انہیں علم دیتا ہے بعد کی چیزیں بعد میں دیتا ہے پہلی چیزیں پہلے دیتا ہے چھوٹا علم جو ان کے لیے ضروری ہے جو ان کے فہم کے اعتبار سے ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا وہ پہلے دیتا ہے مشکل علم ان کو بعد میں دیتا ہے تو یہ معلوم یہ ہوا کہ علم کے لینے اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بیسکس پہلے کلیئر کیے جائیں اور اس کے بعد آگے کا علم حاصل کیا جائے ایک انسان جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہ ہو وہ صنعت کے بارے میں دعویوں کے بارے میں چار عالموں سے پوچھے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ بنیادی علم پہلے حاصل کر لے جس کو توحید یہ بھی معلوم نہیں ہے وہ حکومت کے مسائل میں گفتگو کر رہا ہے اور توحید حاکمیت پر بول رہا ہے جو جہاد کے مسائل پر گفتگو کر رہا ہے اور جسے ابھی تہارت اور استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہیں جو امت کے مسائل کے حل کی بات کر رہا ہے اور امت کے حقوق کی بات کر رہا ہے اس کی بیوی ابھی بھی حق سے محروم ہے بہنیں جائیداد کے حق سے محروم ہیں اس کو وہ معلوم نہیں کہ ان کا حق کیا ہے جو بڑے بڑے ملکوں کے مسائل فائنینشیل ایشوز کے اوپر سوچ رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے اس کو اپنی تجارت کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور اس کو کیسے کیا جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہے اور ایسی چیزوں سے محروم رہتا ہے جس کا واقعی وہ مکلف ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے اس کو تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اہم علم کو پہلے حاصل کرے اور زائد علم کو بعد میں اسی لیے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں والمراد بغار العلم ما واضح من مسائله وبه قبل كباره ما دق منها کہتے ہیں کہ یہاں پر صغار علم سے وہ علم مراد ہے ما من مسائله جس کے مسائل بالکل واضح ہیں جس میں جس کے مشمولات واضح ہیں وہ بھی کبار ہی مادف کا منہا اور یہاں کبار یعنی قبل کبار ہی کا جو لفظ آیا بڑا علم اس سے مراد وہ ہے جو دقیق ہے جس میں باریکیاں ہیں جو واضح چیزیں ہیں دین کی وہ پہلے سیکھ لے اور جس میں بہت پیچیدگی ہے باریکیاں ہیں وہ بعد میں سیکھے موٹا موٹا پہلے حاصل کر لیں اور باریک علم بعد میں لیں وکیل جزئیاتی ہی قبل کلیاتی ہی جو موٹے موٹے اصول سیکھ رہا ہے قواعد فقیہ سیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے کہ اس میں کیا دلائل ہیں اور کیا چیزیں ہیں اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ جزیل علم حاصل کر لیں تہارت کیسے ہونا چاہیے وضو کیسے کیا جائے نماز کیسے پڑھی جائے اذان کے الفاظ کیا ہیں اس طرح سے موٹا موٹا جو پریکٹیکل علم ہے وہ پہلے حاصل کرے بعد میں وہ علم حاصل کرے جو اصول اور قواعد اور اس طرح کی باریکیاں اس کے اندر ہوں پھر کہتے ہیں کہ او مقدماتی ہی قبل مقاصد ہی یا مقدمات کو پہلے سیکھے مقاصد آپ سوچیے کسی کو گنتی نہیں آتی اور جمع تفریق وہ کرے گا جمع اور تفریق اور ضرب اور تقسیم کرنے کے لیے اس کو پہلے گنتی تو معلوم ہونا چاہیے علی باتا اس کو آتا نہیں ہے اور وہ تجوید کے بڑے بڑے قواعد کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو جو علوم العلی ہیں وہ پہلے سیکھے اس کے بعد میں باقی چیزیں سیکھ سکتا ہے اصول تفسیر پر گفتگو کر رہا ہے اس کو عربی زبان نہیں آتی اور قرآن کے الفاظ میں کہ من جنس کے طور پر ہے یا تبعیض کے لیے ہے اور اس پہ گفتگو کر رہا ہے اور اس کا بھی عربی زبان آتی بھی نہیں ہے لیکن ایک ہی مسئلے کے اندر باریکیاں تراش کر رہا ہے تو یہ کمزوری اور محرومی کا سبب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو مسائل ان سے متعلق نہیں ہیں اور ایسے مسائل کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے جو ان سے جڑا ہوا ہے امت کے حقوق کے بارے میں تحقیق کرنے والا کہ حاکم اپنی رعایت کی خبر رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے اور حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر تو گفتگو کر رہا ہے لیکن گھر میں اس کے بیوی بچے ہیں ماں باپ ہیں ان کے حقوق کیا ہے اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے آدمی اس علم کو حاصل کرے جو مکلف ہے جس کا اور بڑے علوم سے پہلے بڑی ذمہ داریوں سے پہلے چھوٹے علوم اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں جانے جو اس کی واقعی ذمہ داریاں ہیں بلکہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کو توحید بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتی ہے اور وہ امت کے اختلافی مسائل میں اجماع ہے کہ اختلاف ہے اس میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں کس مسئلے میں کیا دلیل ہے اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ توحید واقعی کیا ہے کتنے لوگ ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کو معلوم ہوگا لیکن پوچھا جائے توحید کی قسم بتاؤ تو نہیں معلوم ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو شہید کے بارے میں معلوم ہوگا لیکن جناب کی نماز کی دعا اس کو معلوم نہیں اور شہادت کے مراتب اور یہ سب اور جہاد اور سب کچھ پڑا ہوا اس کے اندر لیکن جنازے کی نماز دیکھ کے پڑھوں کیا نہیں پوچھ رہا ہے تو آدمی جو چیزیں اس کی روز مرہ کی زندگی میں اس کے سامنے پیش آتی ہیں ان کو پہلے سیکھے اور جس سے اس کا سابقہ پیش نہیں آتا ہے اگر واقعی اس کا علم حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہ سیکھے من حسن اسلام البر اتر کو ہوں یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو اس کو ترک کر دے جو اس کے میدان کی چیز نہیں ہے چھوڑ دے فتوا دینے کی کیا شرائط ہے معلوم کر رہا ہے اس کو پوچھنے کے آداب معلوم نہیں پہلے پوچھنے کے آداب معلوم کر پھر جواب دینے کے آداب سیکھ مفتی کے آداب کیا پڑھ رہا ہے ادب المفتی والمستفتی پہلے تو پوچھنے والے کے آداب معلوم کر کے علماء سے کیسے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد علماء نے کیسا جواب دینا تو یہ اس کے بارے میں معلوم کر اس لیے بہت سارے لوگ ان کو پوچھنے کا ادب نہیں ہوتا ہے اور علماء کو بولتے ہیں کہ آپ نے ایسا بتانا چاہیے آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ نے ایسا کرنا چاہیے اور آپ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے طالب علم کیسا ہوتا ہے وہ معلوم کرے پھر اس کے بعد عالم کو سکھائے کہ اس نے کیسا ہونا چاہیے پھر علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرے ایک دم دھماکے سے علم حاصل نہ کرے تھوڑا تھوڑا لے جیسے لقمہ لقمہ ہوتا ہے پوری پلیٹ نکل جاتا نہیں ایک ایک لقمہ کھاتا ہے یہ آسانی بھی ہے اور اس میں پیٹ کے لیے صحیح بھی ہے اسی لیے امام زہری رحم اللہ فرماتے ہیں من طلب العلم جملتن فاتح جملہ جو ایک دم سے سارا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک دم سے سارا علم سے محروم رہ جاتا ہے وہ انما يدرك العلم حدیث و حدیثان علم تو ایک اور دو حدیثیں کر کے حاصل کیا جاتا ہے یعنی آپ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں اگر عالم تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو سکھاتا ہو تو کہے ایک دن میں پورا بتا دو سب سکھا دو نہیں ہوتا اس طرح سے آپ دیکھیے اگر کورس کا اعلان ہو جائے کھلا عنوان کے اوپر ایک کورس ہے پبلک کیا پوچھتی ہے کتنے دن میں کمپلیٹ ہوگا ڈگری کب ملے گی ان کے ہاں عموماً تحصیل سے زیادہ تکمیل کی فکر ہوتی ہے اس کو یاد رکھیے فنش کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اچیو کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے کہ علم کی باتوں کو ہم حاصل کریں اس کو یاد رکھیں سیکھیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ کورس مکمل ہو جائے اگر کوئی عالم کوئی کتاب پڑھا ہے اور اس کے لیے ایک سال لگ جائے تو ہم ناراض ہو جاتی ہے جبکہ ہر درس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے مل رہا نا آپ کو آپ کو پرابلم کیا ہے میں بہت لمبا ہو رہا ہے تو کیا نام بدل دیں کورس کا اور وہی پڑھائیں تو اگر عالم مثال کے طور پر کتاب التوحید پڑھانا شروع کر دیں اور اس میں سڑسٹھ ابواب ہیں تقریباً اور ہر باب اگر ایک ہفتے میں پڑھا ہے اگر تو کتنا ہوگا سال سے زیادہ ہوگا اب پبلک پریشان ہو جاتی ہے دن سے ایک کتاب چل رہی ہے تو ان کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ یہ سوچے کہ آج میں یہ سیکھوں گا کل یہ سیکھا پرسوں یہ سیکھوں گا تو اس طرح سے آدمی ہر درس میں کچھ سیکھنے کے حساب سے بیٹھے سیکھے گا وہ ایک ہی سبق تو نہیں پڑھا رہے نا روزانہ نیا ہی سبق آ رہا ہے نا لیکن عالم اگر یہ ٹرک کریں کہ ہر بار میسج میں نیا عنوان جائے باب کدا و کدا باب کدا اچھا اب سکون ہوتا پبلک کو ایسا دیے تو لے لیتے پبلک صرف درد کا عنوان بدل دیا جائے کتاب و توحید نہ رکھا جائے اور ہر باب کا عنوان ڈال دیا جائے تو پبلک کو تھوڑا لگتا ہے کہ ہاں کچھ نیا آج مل رہا ہے یہ مینٹیلٹی اچھی بات نہیں ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہم لمبے دور تک ایک چیز پر ٹکنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں طلب علم یہ ہونا چاہیے وہ نصورت المفت بکرا صحابہ جیسا سیکھتے تھے دس آئے تھے دس آئے تھے کتنا زمانہ لگ جائے گا اس کو سوچیے جب تک کہ دس آئے نہیں سیکھتے آگے کی دس آئے نہیں سیکھتے تھے وہ لوگ اور بکرا اتنی لمبی صورت ہے کب ختم ہوگی کبھی آ کے نہیں بولتے تھے ختم کب ہونے والا ہے اللہ کے رسول بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لیتے تو یہ بھی مزاج ہونا چاہیے کہ علم کو ہم جتنا عالم دیں اتنا لیں اگر عالم پڑھا دیا بس اتنا آج کے لیے تو لوگوں کو لگتا ہے یہ کم ہے اور زیادہ چاہیے فنش کر دو جلدی سے ختم ایک دن میں تمام کر دو کام نہیں تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتا چلا جائے جس آدمی کی جتنی صلاحیت آدمی بعض اوقات عالم صاحب کتاب دیتے ہیں یہ درس ہوگا لوگ دیکھتے ہیں چار پیج کی کتاب میرا لیول ذرا اونچا ہے جبکہ چار پیج کی کتاب میں بہت بڑا علم ہوتا ہے شیخ محمد ابن عبداللہ رحم اللہ کی کتابیں اگر عالم صاحب اعلان کرتے کل سے اصول کا درس ہوگا اصول وہ کتاب سے دیکھ کے بولے کیا ہے اس کے اندر نا چھوٹا دس بارہ پیج میں آ جاتا ہے ذرا بڑی کتاب پڑھاؤ نا عالم صاحب تو یہ مزاج اچھا نہیں ہے چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانا اور تدرج کے ساتھ لمبے زمانے تک جمے رہنا یہ بہت ضروری ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا ایک ایک بات علم کی یاد رکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے ورنہ ایک ساتھ بہت کچھ آدمی سنتا ہے تو ذہن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود احکام قرآن کے نزول میں انزال میں اس کو نازل کرنے میں تدرج کا لحاظ رکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام یہ بہت اہم اصول ہے لوگوں کی تربیت کا اس کو یاد رکھنا چاہیے خاص کر کے گھروں میں فرماتی ہیں کہ پہلے پہل جو صورتیں نازل ہوئی وہ مفصل کی صورتیں تھیں مفصل ان صورتوں کو کہتے ہیں جو الفجرات کے بعد ہیں اور مختلف اقوال بھی علماء کے اس میں ہیں لیکن وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جو جلدی جلدی فصل اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی جلدی آتا ہے فصل زیادہ ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو پہلے وہ نازل ہوئی جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے حتی اذا تاب الناس بنناس الاسلام یہاں تک کہ لوگ جب اسلام پر جم گئے اچھے سے ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا پھر نزل الحلال والحرام پھر اس کے بعد حلال حرام کی آیتیں آنا شروع ہوئی ولو نزل اول شيء ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا اگر ایک دم سے پہلے اللہ تعالی نازل کر دیتا شراب مت پیو تو چونکہ لوگوں کا مزاج بنا ہوا نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہم کبھی شراب نہیں چھوڑنے کے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے ولو نزل لا تزنو اگر نازل ہوتا کہ زنا مت کرو لقالو لا ندع الزنا ابدا ہم زنا نہیں چھوڑیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معلومات سے پہلے جذبات آنا ضروری ہے احکام سے پہلے دلوں میں ترغیب و ترغیب کے ذریعے سے اجر و ثواب کی امید اور گناہوں پر سزا کا خوف بیٹھنا چاہیے بچوں کی تربیت میں بھی اس کو یاد رکھیں ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں بچوں کو ایمان کے ارکان سکھا دیا اسلام کے ارکان سکھا دیا اور تہارت کے اور اس کے اس کے سب مسائل بتا دیا لیکن دیندار نہیں بن رہے بچے اپنی ٹیکنیکلٹیز ان کو سکھا دی لیکن ایموشنلی ان کو اٹیچ کیا اسلام سے جذبات ان کے دل کو کو اسلام اسلام سے جوڑا آپ نے کہ چاہیے ہم ہماری زندگی میں اسلام ہونا چاہیے اسلام سے محبت ان کی اللہ سے محبت رسول سے محبت قرآن سے محبت دین احکام کے حق ہونے کا یقین یہ ہمارا دین ہے اسی پر ہم مریں گے اسی پر جئیں گے لگاؤ اسلام سے وہ اگر نہ ہو ایموشنل اٹیچمنٹ جذبات اگر دین سے جڑے ہوئے نہ ہو تو معلومات آپ کتنی بھی ان کو تھوپ دیں نہیں ہوتا انسان جذبات کی روشنی میں چلنے والا والی مخلوق ہے تو جذبات کی اصلاح بہت ضروری ہے محض معلومات کا ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دینا کافی نہیں ہے یہ لو ڈیٹا صرف ڈیٹا سے کچھ نہیں ہوتا وہ ایک دن میں ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے دل میں جذبات بننے چاہیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد کی تربیت میں یہ دونوں چیزیں بھی بہت اہم ہیں اور طالب علم کو جہاں پر اسلامی احکام کی تفاصیل معلوم ہونا چاہیے وہ سیکھنا چاہیے وہیں ایک طالب علم کو اپنے تزکی نفس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ان اعمال اور ان احکام کی تعمیل کے لیے آمادگی نفس میں دل خشتہ اس طرف کرنا ہے مجھ کو اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض اوقات آدمی تراوی کے مسئلے پر بحث کرتا ہے تراوی چھوڑ کے واٹس ایپ پہ جو لگا ہے افطار کے بعد سے تراوی بھی گئی لیکن عشا بھی گئی سامنے والی پارٹی بولتی نہیں پڑھتے تو پہلے بھی سے تو پڑھے گا کب تو مغرب سے بعد سے بیٹھا ہے ہمارے ساتھ بحث کرتے ہم لوگ تو ویسے بھی پاپی ہیں تو تو اہل حق میں سے ہے نا تو تیری اچھا بھی گئی اور تیرا تیری تراوی بھی گئی کب پڑے گا تو بیس یا گیارہ بیس یا گیارہ چل رہا ہے لیکن تو پڑے گا کب بھائی وقت آ گئے شہری کا آپ کیا کرے گا یہ حال ہے تو آدمی کے اندر محض معلومات کا مزاج نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دینی جذبہ بھی ہونا چاہیے تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس سماج کی اصلاح کے لیے پہلے جنت جہنم جنت جہنم ان کے جذبات عمل کے لیے تیار کیا پھر ان کو بتایا یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا تو جذبہ بن چکا تھا یہ کرنا ہے کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے یہ نہیں کرنا اس کا یہ نقصان ہے اس کے بعد جتنے احکام آتے گئے وہ عمل کرتے چلے گئے کیونکہ کرنے کا مزاج بچنے کا مزاج بن چکا تھا لہذا اپنی اولاد کے لیے بھی آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کرنے کے کام کرنے کا بچنے کے کاموں سے بچنے کا مزاج پہلے بنائیے اس کے بعد تفصیلات ان کو جیسی آتی چلے جائیں گے زندگی نکھرتی چلی جائے گی خالی ڈیٹا نہیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ان کو بتا کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دیندار بن جائیں گے نہیں وہ بھی ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دین سے محبت بھی ہونی چاہیے اللہ سے محبت رسول سے محبت قرآن سے محبت اسلام سے محبت سنت سے محبت بیدار سے نفرت حرام سے نفرت اللہ کی نافرمانی کا خوف نیکیوں کی رغبت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جنت جہنم اس کا احساس ہر عمل سے پہلے سوچنا یہ عمل جنت کی طرف لے جا رہا کہ جہنم کی طرف یہ مزاج بھی بننا ضروری ہے اس سے ہم دین کا علم حاصل کریں تو یہ بھی علم حاصل کریں کہ توحید کیا ہے اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے کیا مستحب ہے یہ ساری چیزیں معلوم کریں اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایسی کتابیں پڑھیں جن سے اعمال کی رغبت ہوتی ہے ریاض الصالحین ہے اسی طرح سے حافظ منظری کی کتاب ہے ترغیب و ترغیب شیخ شیخلوانی نے اس کو صحیح غیب بھی کر دیا ہے اس طرح کی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ ہمارے دل میں اعمال کا جذبہ بھی پیدا ہو ورنہ معلومات تو ہے لیکن عمل ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے معلومات عمل کا بدل نہیں بنتی ہے تو یہ بات اس روایت سے جو کہ بہت اہم روایت ہے تربیت کے باب میں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم تدرج کے ساتھ ہو اسی طرح سے اللہ نے بھی پہلے ترغیب و ترغیب اس کے بعد احکام یہ تدریج اللہ تعالی نے بھی اس کا انتظام کیا تو علم کے حصول میں تدرج ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ نے بھی فرمایا وہ نزل نہ تنزیلا ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے ایک ساتھ پورا قرآن آیا نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا علم لینا چاہیے ایک ساتھ سارا علم لینے کے چکر میں انسان سارے علم سے محروم ہو جاتا ہے باب نمبر پندرہ علم کی خاطر زہد و قناعت یعنی علم کے لیے انسان کھونے کو اور تھوڑے کو اپنے لیے اختیار کرے کھونے پر راضی رہے اور تھوڑے پر راضی رہے علم کی خاطر جب تک کہ انسان دنیا میں کسی چیز کو کھوتا نہیں ہے کسی کو پاتا نہیں ہے یہ قانون دنیا کا ہے زندگی کا قانون ہے ایک چیز میں آپ زیادہ مشغول ہوں گے تو دوسرے میں کم ہو پائیں گے ابھی آپ یہاں آئے تو گھروں میں نہیں ہے آفیسز میں نہیں ہے دوستوں کے ساتھ نہیں ہے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ ملتا ہے تو کبھی تجارتی اعتبار سے انسان کو معاشی اعتبار سے تھوڑے پر راضی ہو جانا پڑتا ہے علم میں مجبور ہونے کے لیے کبھی آرام چھوڑنا پڑتا ہے کبھی کھانا کم کرنا پڑتا ہے نیند آئے گی اس کے لیے کبھی انسان کو گھر بار چھوڑ کے دین کے علم کے لیے آنا پڑتا ہے کبھی چھوٹا سفر کبھی بڑا سفر لہذا جب تک کہ آپ کھونے کے لیے تیار نہ ہو پانے والے نہیں بن سکتے بڑی چیز پانے کے لیے اللہ والی چیز پانے کے لیے اپنی چیز کھونی پڑتی ہے محرومی پر راضی رہنا یہ علم کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے علم کی خاطر کھونا امام شعبہ رحم اللہ کیا فرماتی ہے محدثین میں سے اور بڑے محدث ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں منتل الحدیث حدیث جو حدیث کی طلب میں لگ جاتا ہے علم حدیث میں مشغول ہوتا ہے مفلس بن جاتا ہو افلاس کا شکار ہو جاتا ہے افلس تو ستا بے تو میں بھی مفلسی میں مبتلا ہو گیا غربت مفلسی کنگال ہو گیا حالت یہ ہو گئی کہ میری والدہ کی ایک پلیٹ تھی وہ میں نے سات دینار میں بیچی یہاں تک نو آئی گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے علم کی خاطر سے اس زمانے میں یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک نہیں تھا ایک حدیث لینے کے لیے آدمی کو اونٹ پر بیٹھ کے گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کر کے لمبے لمبے فاصلے طے کرنے پڑتے تھے اس کے لیے وہ سارا خرچ بھی برداشت کرنا پڑتا تھا کھانے کا ساتھ میں دوائیں لے جانا رات میں بیمار پڑ گئے تو طب بھی سیکھ لیتے تھے وہ لوگ اور سواری خریدنی ہے پھر کپڑا سردی گرمی بارش موسم کیسا ہوگا معلوم نہیں تو ان کے لیے سامان سفر تیار کرنے کے لیے زیادہ راہ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اور بعض اوقات مشغولیت کی وجہ سے معاشی اعتبار سے خرابی آ جاتی تھی پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے پلیٹ بیچنی پڑی وہ بھی اماں کی اما بھی کتنی سعادت میں ہوگی کہ بیچنے ان کو یہ جو مزاج ہے کہ یہاں تک آدمی پہنچ گئے یہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے آج کوئی آدمی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ اتنا تھوڑی نا بزی ہونا پڑتا لیکن جب آدمی کسی چیز میں اتنا مشغول ہوتا ہے اور اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اس کے لیے ساری قربانیاں دینا آسان ہوتا ہے سائنسدانوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی دیکھیے بندر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جنگل میں زندگی لگا دیتا ہوں کہ بندر کیا کھاتا کیسے پاکانا کرتا پیشاب کیسا کرتا ہاں کیسے قبیلہ بنا کے وہ لوگ رہتے ہیں کون ان میں لیڈر ہوتا ہے کیسے ان کے ٹیریٹریز کیسی ڈیسائیڈ کرتے پیشاب کر کے کرتے یا کیا کرتے ٹھوک کے کرتے ساری ڈیٹیل معلوم کرتا یو ٹیوب پہ نہیں یو ٹیوب پہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لے کے جاتا کیمرہ وہاں پہ جنگل میں اور وہاں رہتا سالوں سال رہ کے ان کے ساتھ ان جیسا بن جاتا بعض اوقات شیر بھی آگے کھیلتا اس سے دیکھے ہوں گے آپ لوگ ڈسکوری وہ ڈیڈیکیٹ کرتا لوگ اس کو پاگل بولتے ہیں نہیں وہ میگزینس کے فرسٹ کور پیج پہ آتا ہو کیوں اس نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنی لائف محدثین اس سے آگے کے لیول کے لوگ تھے پرسیجن ان کے یہاں تھا قربانیاں ان کے یہاں پہ تھی اور انٹیلیجنس ان کے پاس تھی برابر کس سے حدیث لینا روایت راوی سند حفظ کرنا میمورائز کرتے تھے وہ سارا یہ میمورائز نہیں کرتے نوٹ ڈاؤن کرتے ان کے پاس بک ہوتی ہے کمپیوٹر ہوتا ہے یا کچھ موبائل فون یا اس طرح کی ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے پاس میموریز سفر میں کتنا کاغذ لے کے گھومیں گے بھائی یاد کرنے کی صلاحیت انہوں نے اپنی بنا لی تھی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کرتے تھے معلوم پڑا فلاں محادث کا وہاں دورہ شروع ہونے والا ہے یہ نکل گئے یہاں سے کھانا پینا کیا کمائی کا کیا ذریعہ ہے راستے میں کچھ کما لیا ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا نہیں ہو گیا فقر و فاقے پر راضی رہنا کہ کچھ پانے کے لیے انسان اگر کھونے کے لیے کچھ تیار نہیں ہو تو ایسا آدمی پانے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوتا ہے پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے آخرت کو پانے کے لیے دنیا کو کھونا پڑتا ہے جنت کو پانے کے لیے حرام کو کھونا پڑتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے زندگی یہی ہے ہجرت ہے پوری زندگی یہ ہے ہجرت ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف معاشیت سے صالحیت کی طرف توبہ کی طرف پوری زندگی یہی ہے امام ابن قیم نے بات کہی ہے مومن زندگی بار ہجرت میں لگا رہتا ہے ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لقد افلس تو حق کا بیٹھ تلے امی بسبعت دنانی ایسے کتنے واقعات ہیں ابن القاسم رحم اللہ کہتے ہیں افضا بمالک طلب العلم الى ان نقض سقف بیته فباع فباع خشبہ ثم مالت علیہ بعد الدنیا بعد کہتے ہیں امام مالک کی غربت کا افلاس کا یہ حال ہو گیا علم میں اتنے زیادہ وہ مشغول ہو گئے کہ ایک حال ایسا آیا کہ انہیں گھر کی چھت کی لکڑی توڑ کے اس کو بیچنی پڑی گھر کی چھت کو اس سے لکڑی نکال کے لکڑی بیچ کے آئے اور اس کی لکڑی نکال کر بیچ کر پھر علم دین کے لیے کچھ نہ کچھ مال حاصل کر لیا گھر کی چھتیں خراب کر کے وہ امت کے لیے چھت دیتے تھے حفاظت کی یہ ہمارے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے علم کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کی چھت نکال کے بیچ دیں لیکن یہ کہ ایک انسان واقعی جب ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کے لیے ہر چیز کھونا آسان ہوتا ہے علم کو نہیں کھو سکتا وہ اپنے مقصود کو نہیں کھو سکتا ہے بس یہ کہ مقصود کس نے کس کو بنایا بھائی ہم نے دنیا کو مقصود بنایا نا بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہمارے لیے بڑی چیز ہے کتنے لوگ اپنا ملک چھوڑ کے آئے نا ماں باپ کو چھوڑا بعض اوقات بیوی بچوں کو چھوڑا رشتے داروں کو چھوڑا اپنا گھر چھوڑا کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے اس میں ہاں، ایک روم میں بیس بیس لوگ رہتے ہیں پلنگ ان کے روم رہتے ہیں ایک کے اوپر ایک اوپر ایک اس طرح سے رہ لیتے ہیں چھوڑتے ہیں سیزن ہو تو کھانا چھوڑ دیتا ہے آدمی بھائی اتنا گاہ کہ رمضان کا مہینہ ہے ایک وقت ابھی تک کھایا نہیں افطار کر لیا تھا بس کھجور کے اوپر کسٹمر آتے ہی جا رہے ہیں آرام سے کھا لوں گا رات میں کھانا چھوڑ دیا اس نے پڑا ہوا ٹھنڈا ڈبا رکھا ہوا ہے بیوی بھیجی چھوڑتا ہے آدمی جب کوئی چیز بڑی پانا چاہتا ہے چھوڑتا ہے اس کے لیے چھوڑنے کا مزاج اگر نہ ہو تو پانی کی اوقات بھی نہیں بنتی آدمی کی تو کہا کہ پھر بعد میں دنیا ان کی طرف مائل ہوئی شروع میں نہیں تھی بلکہ بعض اوقات لوگ علماء کے اتنے بڑے عالم ہیں دیکھو ان کے لیے ہاں حاکم کی طرف سے اتنا انتظام ہے گاڑی آتی ہے ان کے لیے ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کے بعد کے دور لوگوں کو معلوم ہوتے شروع کا دور معلوم نہیں ہوتا اصول علم کے دور میں اور ابتدائی مرحلے میں جو قربانیاں ان کی تھیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے مدرسے میں کیسے پڑے خاندان میں کیسے رہ کر انہوں نے محرومیوں کو برداشت کیا کتنی تکلیفیں اٹھائیں وہ معلوم نہیں رہتا ہے بعد میں جب ان کی قدر دنیا میں ہوتی ہے اور ان کے لیے دنیا کا راستہ کھل جاتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں دیکھو عالم ایسا تھوڑی رہتا ہے بعد میں ان کے لیے دنیا کھل گئی امام مالک کے لیے لیکن وہ لوگ اس کے باوجود بھی دنیا کے نہیں ہوئے علم کی خاطر بھوک برداشت کرنا سلب کے اندر عام تھا سلب میں نظر ابن شمائل کہتے ہیں لا يجد الرجل لذت العلم حتى يجوع وينسى جوعه کہتے آدمی علم کی لذت اس وقت تک کہ نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ اسے علم میں مشغولی کے ساتھ بھوک تو لگے لیکن پھر ایسا مشغول ہو جائے کہ بھوک کو بھی بھول جائے واقعی آدمی یہ بھول جائے کہ میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا اس کو یاد ہی نہ رہے ایسا لگے شاید کھایا لیکن کھانا رکھا ہوا اسی طرح سے بیوی نے اور کھایا نہ ہو کوئی سمجھ رہا ہو کہ شاید کھا لیا میں نے یاد بھی نہ ہو وہ تحقیق میں لگا ہوا ہے وہ پڑھنے میں لگا ہوا ہے لکھنے میں لگا ہے اور اس کو ہوش نہ ہو کہ میں کھانا کھایا کہ نہیں وہ بھوک کو بھی بھول جائے اسے بھوک لگے وہ کھانا مانگے لیکن پھر کام میں لگ گیا پڑھنے میں لکھنے میں درس و تدریس میں اور پھر کھانا بھوک بھی بھول گیا ہو جب تک کہ اپنی حاجات کو اپنے مقصد کی راہ میں آدمی قربان کرنے کی آمادگی نہیں رکھتا اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوتا یہ صرف کے کام معمول تھا جن میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں ابو حریر رضی اللہ کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان بالاسواق ہمارے جو مہاجر بھائی تھے بازار میں خریدنا بیچنا تجارت کے لیے آواز لگانا اپنی متا کے لیے اس اس سے میں وہ بزی رہتے تھے بزنس کرتے تھے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے تھے مانگتے نہیں تھے وہ ان نہیں خواہاں نام السار کا نشغلغم العامل ہے اور ہمارے انصار بھائی جو تھے ان کے چوپائے بکریاں ریوڑ ان کے اور ان کے کھیت اس میں یہ بزی رہتے تھے وہ ان ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع نہیں اور یہ جو تمہارا ابو رہا ہے یہ کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا جتنا کھانے کو مل جائے گا اس کے بقدر کھا کے ایک وقت کا کھانا مل گیا بس ختم تھوڑا سا کھا لیا تھوڑا ادھر ادھر سے کھا لیا بس اتنا اس کے لیے کافی تھا بہت بینک بیلنس پراپرٹی نہیں پیٹ بھر کھانا مل گیا بس ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا مل گیا بس اتنے پر کنا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائی کی طرح چمٹا رہتا تھا وہ یکور مارا یک دور اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایسے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا جبکہ وہ نہیں رہتے تھے ہر وقت ساتھ میں ہیں جو ایونٹس ہوتے تھے جو بھی واقعات حادثات ہوتے تھے اس کو سب معلوم رہتے تھے ان کو اور وہ پدول اور جو وہ محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے باتوں کو وہ یہ ابو ہریرا محفوظ رکھ لیتا اپنے ہی بارے میں بول رہے ہیں تو جب آدمی علم کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو پھر علم کا ایک بڑا حصہ اس کو ملتا ہے جس سے عام لوگ محروم رہتے ہیں بغیر قربانی کے کچھ بھی ملتا نہیں پانے کے لیے ہونا پڑتا ہے تو علم کے لیے انسان کو قناعت کرنی پڑتی ہے بقدر حاجت پر قناعت کرنے والا اللہ کی طرف سے اس کو علم دیا جاتا ہے قلب میں بھی اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ زہد انسان کو زہد انسان کو اس کے علم میں نورانیت اور برکت پیدا کر دیتا ہے دل جتنا دنیا سے جڑا ہو اس میں اٹکا ہو اتنا علم کی برکات سے محرومی ہوتی ہے اور علم میں کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے باتوں میں کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے اور دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے اور دل جتنا آخرت سے متعلق ہو اور اللہ سے اس کے دل میں انسیت ہو اتنا زیادہ انسان کے علم میں برکت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے قربانی دینا جتنا آسان ہو اتنا زیادہ علم اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے اس طرف کا آپ حال دیکھیں ابو رضی اللہ تعالیٰ کا تو یہ سلف کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ علم کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنے کی آمادگی ان میں تھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں بلکہ دین کے علم کے لیے آپ میں مزاج ہونا چاہیے کہ اگر فٹ بال کا میچ چل رہا ہے اور دینی مجلس ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھوں کہ وہاں جاؤں گھر میں بیٹھ کر کرکٹ فٹ بال دیکھوں یا پھر دینی اجتماع ہے دینی درس ہے اس میں جاؤں یہ انتخاب آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے اور سعادت مند ہے وہ انسان جو دینی مجلس کے لیے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کی قربانی دے سکے کل الحمدللہ نوجوانوں کا بچوں کا جو درس تھا ان کے لیے بہت بھاری تھا وہ لیکن اچھا خاصا طبقہ ان میں سے آیا تھا حالانکہ فٹ بال کا کل بہت اہم میچ تھا میں سنا بہت امپورٹنٹ میچ تھا لیکن نوجوان بچے آپ دیکھیں سارے کے سارے وہ چھوڑ کے آئے تھے اس میں اور خطاب ایسا بھی نہیں بول رہے تھے کہ جلدی ختم کرو ہم کو جا کے بچا ہوا دیکھنا ہے نہیں بلکہ وہ بیٹھے رہے الحمد تو یہ یہ آمادگی اگر سارے معاشرے میں ہمارے آ جائے کہ ہم دینی مجالس کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو یہ بہت یعنی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ بعض اوقات گھر پہ مہمان آ جاتا بہانہ بنا کے بیٹھ جاتا مہمان کو لے کے آ اس کی وجہ سے تو محروم ہونے کی بجائے تو اپنے ساتھ اس کو پانے والا بنا دینی مجالس میں لیا اس کو اسی بہانے وہ سنے گا لیکن ہم لوگ کیسا کرتے نہیں آ رہے ہیں آپ ہاں نہیں ہے ذرا مہمان آ گئے نہیں آ سکتا میں اور اس کے فضول گپ شپ میں اس کے ساتھ لگا رہے گا تو یہ ہونا چاہیے کہ علم کے لیے ہم اپنی چاہتوں کو کھونے کے لیے تیار ہوں تب جا کے علم سے واقعی مستفید ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں مزید باتیں ہم لوگ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں ابھی عشاء کی نماز کے بعد دیکھیں گے هذا واستغفر الله لي ولكم کو ڈال دیا ابھی اچھا میں گیا بیٹھ جائیے یہ بہت بھاری ہے آزاد ہونے کے بعد قید ہونا واپس بڑا مشکل ہے ہاں؟ پورا ختم کر لیتے ہاں دل بن جائے اب ختم اور اس کے بعد خوشی کی آسار چہرے پر آپ پھر بولیں بیٹھو نہ رکو بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو جب بتایا جائے نا چھٹی ہو رہی ہے ابھی اسکول چھٹی ہونے والی تو بہت خوش رہتے ہیں اس کے بعد ایکسٹرا کلاس آپ کا ہے تو چہرہ ادھر جاتا پورا کھانے پینے میں اور لباس میں بقدر ضرورت پر کفایت کرنا یہ بھی ایک ادب ہے اور طالب علم کے لیے یہ بھی ایک طریقہ اس میں لازم نہیں ہے یہ یہ اپنے طور پر اختیاری چیز ہے لیکن یہ کہ انسان کھانے پینے میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ علم کے تعلق سے اس میں کوتاہیاں پیدا ہونے لگے پیٹ بھر کے کھایا اور درس میں آ کے بیٹھا تو آنکھیں بند نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا آدمی پر یعنی اس کے لیے سستی اس کے اندر پیدا ہوگی تو علماء نے یہ بھی کہا کہ جب آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو پیٹ بھر کے پیتا بھی ہے اور اس سے اس کا دھیان نہیں لگ سکتا ہے اس کو نیند آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملع آدمی وعاء شر من بطن کسی آدمی نے پیٹ سے برا برتن پورا پورا نہیں بھرا سب سے برا برتن جس کو فل بھرا جائے وہ کیا ہے پیٹ بے حسب ابن آدما اکلاۃ یقین صلبہ آدمی کے لیے ایسے کچھ لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے یہ تھوڑی کڑوی حدیث ہے اس کو سن لیں اللہ جتنی توفیق دے اس پر عمل کر لیں ہم لوگ لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ چکر آ کے گرنے لگے کر کے شوگر کے پیشنٹ بےحس ابن آدم یقین نسل ہو ابن آدم کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں نوالے کچھ کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے فعین کا نلا مخارت فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ اور اگر نہیں اس سے زیادہ ہی کھانا ہے بھئی کچھ لقمے سے نہیں چلے گا چار یا پانچ لقمے کھا کے اٹھ جاؤ ہاں، ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے اس کو اور کھانا ہے اگر اور کھانا ہے تجھ کو تو کم سے کم آخری مرحلہ یہ ہے حد یہ ہے کہ کم سے کم تین حصے پیٹ کے بنے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس بھی تو لینا ہے نا تو ایک سانس لینے کے لیے ہوا کے لیے اتنا کھا لے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے یہ بہت اپنے آپ پہ ظلم نہیں ہے پیٹ بھی ناراض ہوگا آپ سے تو ایک آدمی کھائے ایک حصہ کھا تین حصے کریں ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ ایک بدترین برتن جسے فل بھرا جائے وہ کیا ہے پیٹ مومن ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو یعنی اتنا کھانا چاہیے جس سے اس کے جسم کو قوت ملے کمزوری نہ آئے اور اپنے مقصد کے حصول میں وہ معذور نہ بن جائے وہ کمزور نہ پڑ جائے اب ٹھیک ہے ہر آدمی کی ذمہ داریاں الگ ہیں کوئی پتھر پھوڑنے والا ہے تو کوئی قلم سے لکھنے والا ہے کوئی دوڑ دھوپ کرنے والا ہے تو کوئی ایک جگہ بیٹھنے والا ہے تو ہر ایک کا معاملہ الگ ہے کسی ایک کے لیے ایک کامن ڈائٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن آدمی دیکھے کہ کس میں میری کفایت ہے اور کس میں میرے اندر بوجھل پن پیدا ہوتا ہے تو اتنا نہ کھائے کہ بوجھل ہو کے رہ جائے کہ اس کو بھی ہلنے کے لیے بھی کسی کے دھکے کی ضرورت پڑے آدمی اتنا کھائے کہ اس کا اس کی اس کے دھیان دینے کی صلاحیت اس کے اس نے بیٹھنے کی صلاحیت پر اثر نہ پڑے تو اتنا زیادہ کھانا بلکہ کھانے کا اتنا شوقین ہونا کہ ہر چیز میں جیسے ٹھیک ہے ایک درس رکھا ہے اس کے بعد کھانے کے لیے کیا ہے <laughs> پوچھتا ہے ایک پروگرام رکھے ہیں تو اس میں دعوت شاوت ہے کہ نہیں کیا بنا ہے پورا دھیان اس پہ عنوان کیا ہے اس پہ تو کچھ معلوم نہیں درس کا عنوان نہیں معلوم لیکن درس میں درس کے بعد کھانے میں کیا ہے بریانی ہوگی یا کیا ہوگا قورمہ ہوگا یا کیا پلاؤ ہوگا کیا ہے اس کے بعد میں یہ جو مزاج ہے یہ اچھا نہیں ہے بلکہ انسان کو کم پر کفایت کرنا چاہیے لذت لذت پسندی اچھی چیز نہیں ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القلب خمس الخمس فہی اشار کہ مؤلف نے جن کی طرف اشارہ کیا سالکین میں انہوں نے بات کہی ہے کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں دل خراب نہیں ہونا باقی سب خراب ہوا چلتا دل خراب نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ دل کو پانچ چیزیں خراب کرتی ہیں جن کی طرف مؤلف نے اشارہ کیا ہے نے من کسرت القلتا والشبع تمنی و تغ من اکبر دل قلب پانچ چیزیں کیا ہیں کثرت الخلطہ لوگوں کے ساتھ بہت بیٹھنا اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ بیٹھا علم غلم ادھر ادھر کی فضول باتوں میں ان کے ساتھ بیٹھے رہنا دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنی صحبت بھی چننا چاہیے وہ صالحین کے ساتھ بیٹھے اور فاسقین کے ساتھ نہیں بیٹھے ایسے لوگ جو اس کے دین کو خراب کرتے ہیں بلکہ بہت زیادہ ملنا جلنا لوگوں سے بھی دنیا کی باتیں نکلیں گی اور اثرات دل پر پڑتے ہیں تو کثرت ختا وہ تمنی اور تمناؤں کا لمبا ہونا جینا ہے ریٹائرڈ ہوں گا تو یہ جاب کروں گا ایسا کماؤں گا اتنا جمانا ہے اتنے میرے گولز ہیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہانگ کانگ بھی جانا ہے پیرس میں نے نہیں دیکھا ہے تمنائیں لمبی لمبی تمنا یہ بھی کیا ہے و تمنی یہ بھی دل کو خراب کرتی ہے وہ تعلق بغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل کو متعلق کرنا اس پر بھروسہ رکھنا اس کے ساتھ جوڑے رکھنا کہ آدمی کو تنہائی میں اللہ کے ساتھ مناجات میں وہ لذت نہ آئے جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں آئے تو کہیں نہ کہیں دل میں خرابی ہے تنہائی میں اللہ کے ساتھ اس کو وحشت اور لوگوں کے ساتھ اس کو سکون ملے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے مخلوق پر نہیں وہ کرے گا تو ہوگا فلاں کے اوپر ڈپینڈ ہے میرا معاملہ اور یہ رہے گا تو ہوگا اللہ پر اپنے سارے معاملات میں وہ ڈپینڈ کریں اور اللہ سے اپنے دل کو جوڑے رکھیں پھر وہ شبع پیٹ بھر کے کھانا معمول بنا کبھی کبھی کھا لے ابو وہ ریرا اللہ اللہ کی طرح پی اور پی اور پی اللہ کے رسول جانے کا رستہ بھی نہیں ہے جائز ہے کبھی کبھی معمول نہ بنائے معمول نہ بنائے پیٹ بھر کے کھانا وہ شپ اس سے دل خراب ہوتا ہے ولمنا کیونکہ پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو شہوتیں جاگتی ہیں اور آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے بھوکے آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا کچھ اس سے بھوک لگی رہتی ہے روزے میں آپ پوچھو ایک مسئلے پر بحث کرنا ہوتا بعد میں افطار کے بعد اب یہ نہیں بہت ساری باتیں آپ پوچھو اشارے سے بولتا کتنے گھنٹے باقی تو ایسے اشارہ کر کے ہوتا چار زبان استعمال نہیں کرتا منیمم ٹاک بیٹری کیا ایک دم ریزرو پہ ہے بالکل ابھی تو کہا کہتے ہیں کہ وہ شب والمنا اور بہت سونا بہت سونا تھوڑا سویا آدمی بقدر حاجت تو یہ چیزیں ہیں پانچ چیزیں یعنی بہت زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا دل کو لمبی تمنائیں کرنا اللہ کے سوا مخلوق سے دل کو متعلق رکھنا اور بھر پیٹ کھانا اور بہت سونا یہ پانچ چیزیں جو دل کو خراب کرتی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے قلوب کی حفاظت فرمائیں اور دین کے علم کے لیے کھونے کا مزاج ہمیں عطا فرمائے اور اس میں غلو سے بھی بچائے غلو سے بھی بچائے لیکن ہم کو لذتوں کا عادی نہ بننے دے اقوال اوسطا فی الحال بس یہ بات ان شاء اللہ نماز کے بعد ہم سنیں